آپ حضرات ایک عزم فرمائیں روشن خیالوں کے تین ہدف ہیں ایک جہاد کو ختم کرنا وہ آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہم جئیں گے بھی اور مریں گے بھی جہاد پر وعدہ یاد ہے نا روشن خیالی کا دوسرا ہدف مساجد کو ختم کرنا اور بے آباد کرنا ہے آج عزم کرو کہ ہم مساجد کی حفاظت بھی کریں گے اور مساجد کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ دل سے بات کہو دل سے رات کا آخری پہر اللہ تعالی دیکھ رہا ہے دل سے کہو کہ کون کون ہے جو مسجدوں کی حفاظت بھی کرے گا مسجدوں کو آباد بھی کرے گا انشاءاللہ مسجدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ مسجدوں کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ وقت کا یہاں کا جابر ہو یا ہندوستان کا ظالم ہو جس کے ٹینک جس کے بوٹ مسجد کی طرف بڑے انشاءاللہ وہ بوٹ اور وہ ٹیک واپس سلامت نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ پکے عزم سے انشاءاللہ کہو تیسرا ہدف روشن خیالی کا ہر ماں ہر بہن کے سر سے دوبٹہ اور عفت حیا اور تقدس کا دامن اس سے چھین لینا بے پردہ کر دینا ہے جو جہاں سے آیا آج عزم کرے کہ میں اپنے معاشرے اور ماحول میں جا کر ہر ہر مسلمان بیٹی ماں بہن کے لیے یہ محنت کروں گا جیسے روشن خیال محنت کر رہے ہیں کہ بے پردگی چھا جائے میں محنت کروں گا کہ دنیا با پردہ ہو جائے محنت کریں گے انشاءاللہ با پردہ کریں گے انشاءاللہ با پردہ بناؤ انشاءاللہ با پردہ کرو اللہ تعالی ان کے پردے کا خوف بھی وقت کے ظالموں کے دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ وقت کے جابروں کے دل میں ڈال دے گا آپ نے ابتدا میں وعدہ کیا کہ جیئیں گے جہاد پر مریں گے جہاد پہ اسلام کے ساتھ اسلام پر جیئیں گے اسلام پر مریں گے جتنا مال ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ صرف کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے ایک آدم اور کرو ایک آدم اور کرو کہ کون کون ہے جو آج عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ سے داڑھی نہیں کٹاؤں گا نہ مڈاؤں گا صرف وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو عزم کرتے ہیں ٹنڈ مڈ ہاتھ نہیں پورا ہاتھ کھڑا کیجئے جو جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ داڑھی کٹائیں گے نہ مڈائیں گے گانے نہیں سنیں گے انشاءاللہ اگر آپ اپنے اس عزم پہ پختہ رہے تو یہ مجلس کامیاب اس کا سفر کامیاب اس کا انعقاد کامیاب ابھی تشریف لائیں گے سٹیج پر حضرت اقدس ولی یہ کامل حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ اساتذہ اساتذہ کی دستار بندی فرمائیں گے اساتذہ کی دستار بندی کے بعد چند باتیں مولانا صاحب عرض کریں گے اور پھر ان کا بیان شروع ہوگا تو تشریف لاتے ہیں حضرت اقدس مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکات ملال دستار بندی کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے استاد محترم مکرم حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا مولانا ترا صاحب نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا اب تشریف لاتے ہیں سرحد کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا سید گلاب شاہ صاحب حضرت مولانا سید گلاب شاہ صاحب نعرہ تکبیر اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی منصور صاحب جامعت النور کراچی کے محتمم حضرت مولانا مفتی منصور صاحب سرحد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عارف صاحب حضرت مولانا عارف صاحب آیات جہاد کی تفسیر پڑھانے والے سرزمین سندھ سے تعلق رکھنے والے جناب محترم مکرم مولانا اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں